عبید اللہ عمری نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں پر جڑوانے والیوں پر گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لانت بھیجی ہے نافع نے کہا کہ گودنا کبھی مسوڑے پر بھی گودا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سینتیس